حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں کا ذکر فرمایا یعنی کدو کا برتن تومبا روغن ملا ہوا سبز برتن روغن زفت لگا ہوا برتن اور لکڑی کھود کر بنایا جانے والا برتن تو ایک آرابی نے کہا ان کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی برتن ہی نہیں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر صرف وہی پیو جو حلال ہو یعنی محض برتن سے کوئی چیز حلال یا حرام نہیں ہوتی مشروب کے حرام نہ ہونے کی صورت میں ان برتنوں کو استعمال کر سکتے ہو سننے ابو وود حدیث نمبر تین ہزار سات سو